پھر بات یہ ہے کہ اے کرشو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے